زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا جس کا کھانا اسی کا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں آئیے مل کے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گا ما یا رسول اللہ تیرا میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا مل کر بولو اور اونچا بولو ذرا مل کر بولو پر چم کر بولو پر چم کر بولو ذرا اونچا بولو اور اونچا حلیمہ کر کدی دیکھے کدی نو دیکھے کلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ مکیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد پر آبا ملدار کی آمد پر آبا ذرا مل خیر بولو مرحبا ہر اونچا بولو مرحبا دلدار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی کرنا بچ پلکاں دیتا یا رسول اللہ تیری تری بچ پلکاں پلتا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد آبا دلدار کی آمد پر آبا اونچا بولو مرحبا آبا شرمانا چھوڑو مرحبا آبا مل کر بولو مرحبا آجم لہرا کر بولو مرحبا آجم لہرا کر بھولو آقا کی آمد مرحبا آبا داتا کی آمد مرحبا آبا کبھی میں یوں پہچانے جائیں گے کیسے پہچانے جائیں گے کیسے پہچانے جائیں گے کیسے پہچانے جائیں گے غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا یا رسول اللہ کے ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ تیرا میلاد میں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا بولو کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں کوئی قسمت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جمع تیرا سداما سول اللہ میں سب کچھ ہاں میں تیرا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد پر آوا دلدار کی آمد پر آوا ذرا اونچا بولو پر آوا اور اونچا بولو پر آوا اونچا بولو پر چم لہرا کر بولو پر چم لہرا کر بولو سرکار کی آمد مر آگا دلدار کی آمد مر آباد کا کیما مر آباد کا کیمت مر آبادی دیبر کی آمد مر آباد